مریم خوش ہے دیپا کمرے میں آئی تو مریم کاغذ کا ورق اٹھائے ہوئے تھی او ایک تصویر دیپا نے کہا کیا میں دیکھ سکتی ہوں پھر اس نے اپنے دوست کے چہرے کی طرف دیکھا مریم کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھیں دیپا چونک گئی رو مت اس نے کہا کیا ہوا میں تمہارے باغ میں تھی ڈرائنگ کر رہی تھی مریم نے روتے ہوئے کہا رگھو نے آ کر میری تصویر کی طرف دیکھا وہ مجھ پر ہنسا دیپا او مریم دیپا نے کہا مریم نے اپنے آنسو روکنے کی کوشش کی اس نے کہا کہ میری تصویر اچھی نہیں تھی وہ جاری رکھی میں کبھی نہیں کبھی دوسری تصویر نہیں کھینچوں گی کبھی نہیں لیکن یہ شاندار ہے دیپا نے کہا احتیاط سے اس نے مریم سے ڈرائنگ لی اس نے اسے غور سے دیکھا کمال ہے اس نے دوبارہ کہا سنو میرے بے وقوف بھائی کی وجہ تمہیں رونا نہیں چاہیے یاد رکھو ہم سب دنیا کو اپنے اپنے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں ہم ایک جیسے نہیں دیکھتے اور نہ ہی ایک جیسا سوچتے ہیں اس لیے ہم سب مختلف طریقے سے کھینچتے ہیں تم بس جو کچھ تمہارے ذہن میں آتا ہے کھینچتی رہو مریم نے اپنا چہرہ صاف کیا وہ مطمئن دکھائی دے رہی تھی اور دیپا خوش تھی اگلے ہفتے دیپا کے رشتہ دار ملنے آئے مریم اور دیپا ساحل سمندر پر ایک دن کے لیے ان کے ساتھ شامل ہوئیں دیپا پنسل اور کاغذ اور پینٹ اور برش ساتھ لے آئی ان کے چاروں طرف ساحل سمندر سرگرمی سے ہلچل مچا رہا تھا کچھ ماہی گیر ایک کشتی کی مرمت کر رہے تھے دوسرے اپنی پکڑی ہوئی مچھلیاں لا رہے تھے مریم اور دیپا اور اس کے گھر والے خوش تھے سب نے کچھ سامان اٹھایا اور اپنی تصویریں پینٹ کرنے چلے گئے صرف مریم ہچکچا میں نہیں جانتی کہ کس طرح ڈرائنگ کرنا ہے اس نے کہا کچھ دیر وہ دوسروں کو دیکھتی رہی لیکن جلد ہی وہ بھی ڈرائنگ میں ڈوب گئی ایک ساتھ وہ سب ختم کر چکے تھے پینٹنگز کو خشک کرنے کے لیے لٹکا دیا گیا تھا ڈرائنگ ہر ایک کے پاس بھیجی گئی وہ سب دلچسپی سے ان کی طرف دیکھنے لگے حیرت ہوئے بالکل وہی منظر ان کے سامنے تھا لیکن ہر ایک نے اسے اپنے اپنے طریقے سے کھینچا اور پینٹ کیا تھا مریم کو دیپا کی باتیں یاد آ گئیں ہم سب ایک ہی طرح سے نہیں دیکھتے آ اسی طرح سوچتے ہیں اور ہم سب ایک ہی طرح سے نہیں کھینچتے ہیں دیپا ٹھیک کہہ رہی ہے اس نے کہا بے تابی سے اس نے اپنی تصویر کھینچی وہ اس کے بارے میں ایک کہانی سنانے لگی دیپا اور دوسرے حیران رہ گئے تم کتنی شاندار کہانی سنانے والی ہو مریم انہوں نے اسے بتایا وہ دن مریم کے لیے خوشی کا دن تھا اس کے بعد سے مریم ہمیشہ چیزوں کو اسی طرح کھینچتی ہے جیسے وہ اسے دکھائی دیتی ہے وہ اس بات کی فکر نہیں کرتی کہ دوسرے لوگ کیا کہیں گے اس کا اعتماد بڑھ گیا ہے اور وہ خود سے لطف اندوز ہو رہی ہے اور اپنی تصویریں ختم کرنے کے بعد وہ ان کے بارے میں بہت سی کہانیاں سناتی ہے